اللہ کان ندیا گمتی تین بل عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي او اللہ وینا مانو سلو آئی وسل مسلی ملا و نئی گیا رسو لسل دشمن احمد شدت کیجیے سوچو میری طرف اپنی اپنی گفتگو چڑھتے ہو جبی پاٹ نل ہے مدینے والے سرکار واقعی صحیح پیار سے انشتے سارے اپنی اپنی گلا چڑھ گئے اج سڈیا گلا سنو تو گلا نہیں ہون گیا بلکہ مدینے والی سرکار دیا ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ صرف وہ پچھلے آزاد خیال نہ کرو کہ اگلے کی آواز میچ چو آتی ہوئی ہارنا چو پہ کریے ساجی کنویں نکلے گی ان شاء اللہ تاری بھی جناب جی سارا کی آواز ان شاء اللہ تعالی نکلے گی ذرا گل گج وج کے کہہ دو خشک نال دیو دشمن احمد پشے دت کی سپڑو دشمن احمد دشے دت کرنا اج اصا بریلی والے بھی لکھی ہوئی نات پڑنے ان شاء اللہ تیرا سب کچھ ہلا کے رکھا گے دشمن احمد ایشے دست کشم نے احمد دشمن احمد پہ شدت کی سیے

اصلی سنیو تسی یا رسول اللہ کی کسرت جیئے یا رسول اللہ کی جیئے ہر ذکر ان کا پھیڑیئے ہر بات میں دیے چیڑ کا آپ ٹھہرے اب ہاں۔ اگر تاجارے بریلی دس کو محبت قربان جائیے تو آپ کی نظر تو قربان جائیے پتا کہ کوئی جمن گئے بچارے جنہوں نے سروں کے دورے پہن گے تاجدار بریلی فرما ماپے پہنے کے سرک ٹھہرے مذہب پلانت کے دیے اس برے مذہب کے دیے اس برے مذہب سلامت اور جو نہ بھولا جو نہ بھولا

کی گت دیے یاد ان کی اپنے عادت کی دیے یادیں امتی ات نے آدت کی دئے صلی اللہ علیہ والا آدھی بہت ہی اجمعین و بارکا وسلم یا سیدی یا رسول اللہ والا عالکا و کا یا سیدی یا حبیب اللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام احترام مایا سنت مسلم بزرگوں دوستوں پیارے عزیز سنی ہنسی بریلوی مسلمان بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم آئٹا اے عظیم الشان اصلی سنی کانفرنس دا عظیم الشان اجتماع اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دفد نہیں تھا ملک سے پاکستان کے اندر اگر نام پاک کا چرچا ہوگا تو صرف اور صرف ہوئے گا ابھی پہ ہے شہر دیا لیکن اللہ دے فضل نل اصلی سنیا دا مار بار سمندر دیکھو نا نہ کئے نہیں لگ رہی پتا لگتا جی صرف شہر علماء اپنے سنیا آواز کو اور سنیا اصلی سنیا نہ منہ سے استفا دی ماری ہے مستفا بھی واری ہے رب قسم اٹھا کے سننی ہے آواز ماری دے کہ آ جاؤ سڈے کو جان نہیں منگو ہے اج کا اجتماع اس بات کا سبوت ہے اس بات کا بول بول اس بات کا ہے اللہ کے فضل بدل لگ تو اپنی اجتماعی کی ساری بھی کانفرنس دیکھ تینوں پتا لگے اصلی کہہ رہے رہے نکلی میں کوشش کرا تے سامنے ہے تو ویسے میں انہوں بزرگوں کا چبلا صاحب دام امرساس مرکسیا اور لاما ابو تار صاحب تا کشتی کے جوڑے سیدے کرنے والا کہ اج اسی ان شاء اللہ چھوٹے جی نے بچے کی سچ کنی جی اللہ دے فضل و کرم دے نال جے کئی سالاں کا اثر نہ کی تا تے گل ہوئی نا خدا دا سمجھنا بلکہ ایمان نال انشاءاللہ ہی تو جناب جی سر دے جان کے تے تو کپڑا چوتے ہاتھ لا کے بہندے رہن گے آ بچی آ ان تعالی جیڑی قرآن مریض فرقان حمید دی مشہور و معروف آئے نا میں سامنے تلاوت کی تھی سماج فرماؤ اللہ تجالو تار لسو دلی بڑا آتا سی اصا قرآن سنا سانو شیرا شاری نہیں آتی ٹپے دور لائے نہیں آد کچھ رنگ والا والے سانو دوڑے مارے نہیں آتے آدھے قرآن پڑھنے قرآن دی خدمت کرنے تینوں قرآن کی آتا ہے جہاں قرآن اللہ دے پتھر نہ سنیا کریلیاں آتا تیرے تے جمن والیا نہیں آ سکتا بڑا جنابی لان آتا سی اسی قرآن پڑھنے ہوں آج سارے کو قرآن سن تو فیصلہ گزرن والا بھی عوام کرے کہ کون ہے جڑا پورے مستفا سینے رکھ کے قرآن پڑھتا ہے اور کون ہے نے اس کے مستفا کی کما اپنے سینے میں جگمگا کے بندہ کے خدرا کا نقشہ اپنی دے سامنے جما کے نبی دی غلامی والا کدا کلادا اپنے گلے پا کے کملی والے تے نازل ہوئی کتاب قرآن دی تلاوت کر ہے سنو قرآن کل کوئی یہ نہ انداز کو نام انداز کوئی یہ لا کے قرآن نہیں پڑھیا ان شاء اللہ جب جی قرآن دیا آتا پڑھ پڑھ کے جو اس پنڈ کا جناب بھیجا جی نہ کٹا مینو حضرت کملا حاجی صاحب کا غلام کن آسنا ہے فرمایا لا تالو گوال سونے بے نا کم کدوائے کم باد جلال پروانے فرمایا جس طرح آپس کے اندر ایک دوجے نو نہ لے کے بلا میرے پیارے حبیب کملی والے بدوہا دے چہرے والے بل دیا پیاریاں ملپا والے بل پدر دی پیاری پیشانی والے یا دیا مبارک تو سونے دندا والے الم نشرا دے پیارے سینے والے ومہجن کو ہوا دی پیاری تے سونی زبان والے پیارے زمانے والے دام روپا دی پیاری جان والے جد اللہ دے مبارک سونے پیارے ہاتھ والے بجہ والے کملی والے پیارے حبیب دی شان یہ جہ الفاظ استعمال نہ کرو انج نہ بلاو میرے حبیب نو جی آپس ایک دوجے کا نام لے کے بلا پکار ہو اور کٹ دے سلا لفان خیر نام یہ کتاب سنیا ہنسیا دی نہیں بلکہ دے بریلیاں گرو دی کتاب ہے ابن قیم دی کتاب ہے اس نے بھی جناب اس ہر مبارکہ دی روشنی میں و لکھیا لا تجالو دعا رسول دینکم کا دعائی باد کم بادا اس نے تو ممانت کی تھی کہ یہ تیری بات تھی کہ میرے محبوب نے نہ پکارو جی آپس ایک مجھے نہ لا کے بلا تو پکار دیو بلکہ نبی کریم علی سرا تو سلام بھی باہر کا جمبر ادب و احترام والے تقیم و تقریم والے الفاظ استعمال کرو جی وقت محاطبت جہاں کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بلا تو پکار دے سن کی کہ سن یار صحابی سن بولو جہاں نے صحابہ کا والا اسی بولو صحابی شہادی بلا سن ندی بلا آ نکلی بلا نکلی کہ پتا لگتا سنیو تنوع مبارک ہوے اصلی سنیو تنوع مبارک ہوے تا پروگرام کیا کیتا ہوگی جرا ندی کے شہادیاں کا کیتا تو پروگرام اگر جی اللہ کے کا نام جناب جی محمد قرآن چون جگہ پہ آیا ہاں؟ ایک جگہ تے تناب اگر سال سلام نے احمد کہہ کے جناب جی بلا اپنا دس آئے چار واری محمد تے ایک واری احمد تے یا رسول اللہ کدھر بھی ہے پھر آخر سانو گالا سنو پرانا وتیرا ہے اگے ابھی قرآن پڑھنے ابھی آگ پڑھنے آنے نے بولے سانو گالا کر رہے کیوں ابا جی کہنا یہ گاہ لینا ابول درو بولو تو صحیح یہ گاہ لینا دلیا نے سانو گالا اور تیرے پیو کی گل کیا سنانا جی تو پیو نے من جا ابھی تینوں پیو تینوں تیند ہو سکتی ہے اللہ رد عزیز صاحب چشتی نال ہو سکتی ہے اللہ شاہ رتیس غلام فرید نال ہو سکتی سی اس اللہ جد ہو سکتی ہے جماطیہ نے سنت نے سنت تینوں حسد قوت نہ ہو سکتا ہے لیکن اپنے پیو نال ساڑی نہیں نہ ہو سکتا ساڈی نہیں منتا نہ من سارے بولو آخو تو اپنے پیو دی جی ابا جی تینوں اپنے سرو کی گل کا بھی نہیں پتا کدھ جل محمد ہوالہ کرتا رہے ہزار روپئے کرتا روشن والا نہ مندر والا یہ محمد اکرم دستری ایل کرتا ہے پنجا ہزار روپیہ نقد انعام میں ٹوکے سوکے نالا دے سر قدم ہوا کرے تو پنجا ہزار کے بدلے پناہ ہزار نہیں منگا گئی کرم دے بدلے سر کرم دا مطالبہ نہیں کرانا کیا کہنا پہ غلامی ایسے سونے تے پیارے نبی دا ہاں۔ جس پیارے نبی نے تاف دی بستی کے اندر جا کے بھی کفرت جا کے بھی اس بات کا اعلان کیتا اور تاف دے رہنے والوں الہ نبی دے گلا مرا اچھی آخو سبحان اللہ لا پر مار کو لا رہنے والے ہو آؤ اپنے ہاتھوں میں تراشے خراشے بوٹان کی پرست تو بعد آ جاؤ اور خدا نوا دولا شریک مل لو ہوں سبھی عبادت کرو میرے دامن رحمت رحمتہ و ہو جاؤ جنت لے کے جانا میں محمد کا کام میں اگر اقل ہے جاگر دماغ موجود ہی انج اپنی جناب کی انٹرنیشنل جماعت کا جناب ہی بنیا تو تینوں چاہنا انٹرنیشنل اپنی جماعت جنرل رٹری بھی نہیں پتا کہ اندر نام میں دیا سنرتی سنیا نے جنہیں لا شاہ بخاری کا پتر دیگر تیرے جناب جی اتنے تاپ ختم نبوت کانفرنس کا کرتے پہ نے میلاد ال ندی کے موقع سے جناب یہ سے میلاد الن ندی کا جلوس کر کے ملاد منایا لہذا جی میلادی نو نتر مارن والے سن وہ بھی اولاد اج بھی ربوے وہ بھی اولاد اج بھی ربوے ملادی پر رب کی قسم جڑے اصلی سنی ہنسی بھی سنی نبی کا ملاد منا والے انہوں نے پتھر نہیں مارے اور مارے نے تو انہوں فسادیاں تیرے بنوتیاں دے سے گرو ابو لاب نہیں مارے گا کیا جی, جی وہ ملادی سی تو تا نہیں ملاد منایا اگر اکل نہیں ہو تو میرا کی کسور کہ تا اپنا جناب اخبارات کا مطالعہ کر انٹر جنرل فکر نہ کرتا جو تینوں شاء اللہ پاوا گا بڑا زبردست سنگل ہے تیری نسل نہیں یاد کرے کن بندہ مسا لایا اللہ کے و کرم حق ہر ہاں اور ہر پاس اندر اپنے اسلام سے نقشے قدم سے کردیا آیا اپنے کا حکم نیا آیا اور اشارہ پانڈے آیا جنہیں نے ہر سال کے اندر پانی سکھتا کٹ مقابلہ کیتا ہے اج بھی انہوں نے مننے والے انشاءاللہ شاء اللہ یہو جہ پاطر کبتا کٹ کے مقابلہ کر دوست ندی کریم رہی سلا تو سلام نے پارسی بستی اندر جا کے رن فرمایا کون لو لار اور نسوار اینڈ کمپنی گلا کنا رو دے بڑے کٹ کے سنو تو پھر ایمان لا سادے ہو کے متھا لایا تو پھر سمجھ کے لائیو ان شاء اللہ پواڑی تو جمن والی بھی رہنا پائے گی فرمایا تو لو لا متر وابستہ ہو جاؤں جنت نہ اللہ کے جانا میں محمد کا کام میں کل میں ہاتھ سن کے چاہیے تو ایسی گردن چک چاہیے تو ایسی نگرانی آ جاتی بجائے پتھر مارنے دے سامنے مستفا کو پکڑ لیں بجائے گاڑیاں کٹن دے مستفا کا تلنا پڑ کے ندی دی عظمت پرانے جانے لیکن انہیں کی کیتا جناب کلمہ حق سن کے کی مارے بولو کی مارے بولو جی چونک نہیں آئی تو نبی دے منہ والوں حق دی آواز تو تو پیر نہیں سمجھے پتا لگتا رجا ہے کوئی آ ج میرے دامن رحمت کا آستا ہو جاؤ انہوں نے مارے پتھر انہوں نے کڑیاں گالیاں تو میرے نبی کریم اجرات اسلام دے جسم کے جدو پتھر لگے جسم چ خون جاری ہویا غلام صحابہ آئی گرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعی نے عرض کیتی فدا کا امی وادی یا کیا کیا بولو آ جاؤ میرے دامن رحمت کا وبستہ لیکن پیڑ بھی بک بک کر دیتے ہیں کی کر دیتے ہیں سرکار نے فرمایا آ جاؤ جنت جناب لے کے جانا میں محمد کا کم میں ادھوری تو پرانی سے بات ہوں کہنے والے نے آج نے بڑے پیارے انداز اس طرح بھی کر سیتا ہے کہ تو پتھر مارن والے یار جنت جانے ایک اس ندی نے ادا کیا ہے آ جاؤ اور اس ندی مکرم رسول نے آ لیا آئے دِی شان رت اللہ کل پر مان بھو پوران سان کلا پر ماں ہر سلاتا منقرار پتا چلے کہ سنی قرآن پڑھنا جانتے ہیں آخو سبحان اللہ اے اس نبی نے آخیا شان چلا ارسل کا وما ارسل کا سامنے رحمت للعالمین رب کی قسم قرآن پڑھنا نہیں سی آتا تو جھوٹے تینوں قرآن کتوں پڑھنا ہونا قرآن ساڈے کو سن ہاں؟ سادہ بڑے نے سان قرآن پڑھایا تیرے میرا نقل کرنی سکھائی نہیں تینوں کسی پڑھایا کسی مراسی نے قسم خدا دی سانو پڑھایا پیے کام نے وما ارسلنا وما

یعنی قرآن پڑھ پڑھ کے مرترا کے رکھتے گا نا کٹانے لو بہت سے آدم مران کے نہیں آتے ہیں ہاں، حضرت مراد آدم مولانا علامہ محمد مسالی سے رحمت اللہ علیہ آج ہی قرآن پڑھ دے سن تو انہوں نے جوڑے سیتے کیتے ہیں انہوں نے انداز سنا نہ دینا ٹھیک ہے آ لے یہ قرآن پر اور قرآن اللہ کی قسم تو نہیں پڑھ سکتا تیرو قرآن نہیں آئے گا کیوں اس اور جس کا ناسی کے قرآن نال تعلق نہیں وہاں قرآن نال بھی کسی قسم کا تعلق وہ تو ایویں یعنی صرف اتنے لیبر لانا گیا کہ آج ان شاء اللہ تیرے لیبر پچ کے جانے سنو قرآن منالی یادو محمد والا محمد مسلح اللہ راج راجے آ لیا تینوں قرآن سنائیے گلو نہ آخی کے بریڑیاں کا مال بھی آیا سندھے قرآن پڑھیا ہی نہیں اللہ دے کے پلنگ جنہیں قرآن سانوے ہوئے دماغ مالی نی نہیں آئی آران سون پر مارا او ہنگا جی یہ بھی جی یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں وہ چلیا نبیو مانا کی ہے یا نبی اور مانا کی ہے پر اس چاہ جناب جی میرا مدد مطلب ساسی نو پتہ ہی لگا اگر پرانے کے جناب جی پنجا جگہ سے جناب چار تو چار بار محمد مطلب ایک بار اہم مت نظر یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہے کوئی ہاں ہوا بھی کھاسی

حاضر و ناظر بنا کے بھیجی آئے خوشخبری سنا والا ڈرا بلان بلا اور ایسا سونا محبوبہ تینو بھیجیے اس شان نل کے چمکتا ہوا آپ تاپ بنا کے بھیجیے ہاں؟ تین شادی اس کو کی بتا ہوئے نکریہ دنیا کے کول آ کے بول تین پتا چلے سانے مستفا کی جی بڑا جناب مناف کانا انداز گول مول انداز قرآن کے کیوں جگہ پہ محمد کا لفظ ایک جگہ پہ احمد کا لفظ یار کیوں گلا کتنے نے حدیث نو نہیں منگا تین پوچھو ساتھی نو حدیث نو نہیں منگا صرف خالی قرآن کی گل کیوں کی اگے پیچھے قرآن و سننا قرآن و حدیث قرآن و حدیث پتا سکتا ہے اس جاتی ملا نے حدیث چھڑ کے پھر خالی قرآن دی رکھ لائیے معلوم ہوتا ہے کہ الحمد للہ ہے اور مسل کے بھی ہے مسل کے جائے مسلط اسی بولے گا ماں بولے گا ماں جی میں سمجھا گا محرط نہیں مسل کے مسلط اور حدیث بھی پڑھو بولو جان بولا ماں دیکھنے ہو تو ہم میں فضلا دیکھ رہے ہو تو ہم میں شہر چاہی دیکھ رہے ہو تو ہم میں عالم دیکھ رہے ہو تو ہم ہمیں بالکا فادل دیکھ رہے ہو تو ہم میں میں تو میرے فالج دیکھ رہے ہوں کیوں بھی یہ دینا ہے یہ نہ ہاں؟ ہاں، بالکل بچارے کیا کل بالکل ہل بالکل سدگے جائیو بالکل ہاں، ایمان نال متھا نہ لو رب بھی تمہیں جناب مہنگا پائے گا الحمد للہ سما الحمد للہ دادی سے نعمت کے طور سے میں سر پڑھنا نا اور اکثر و بیشتر سنانا نہ کہ بل لا تالا بت سارے شیر ببر خدا نے بب ببر خدا کلمہ حق کی خاطر گالیاں بھی سنیا آلہ کلمہ الا حق کی خاطر اج اسے نبی دا غلام ہونے دے ناطے اسے نبی دا امتی ہونے دے ناطے نبی اج کلمہ حق بھی پتا سے کوئی گالا کردا تے پیا کڈے کوئی اج می آندا ایتھے جناب ساڈا جلسہ آیا تے ہفتے نو فلانے تاریخ نو نیل دیا مشرق دا بھی جلسہ جیسا گا جیسے بئیمان اکرم رضوی آئے گا اور تھی بڑا صاحب اور شیشے میں تھی اپنی نظر میں نہیں تو تھی ہے کیونکہ شیشے میں ہمیشہ بولو بولو بولو شیشے میں کچھی ابھی بے محمد اکرم رضوی نو نیڑی گلتی آخنا ہے اس واسطے آخنا ہے کہ اکرم رضوی کا قصور لے دے چار اخرو لوگوں کے نعرے بلند تے نعرہ مارتا ہے اکرم گردی کا کسور اے یہ ندی ہے اکرم دردی کا ہے محفلوں میں جانا ہے اور اکرم گردی کا کسور صرف یہ کہ اے نبی پاک دے نام دے ٹنڈے لہرا تاں تو ایمان آخر کہ جی ایسے چیزاں تو مینو تو ایمان آخنا اگر میں تیرے پیو دادیا میں تو وہی چیزاں ثابت کر دیا پھر فیو نہیں جی؟ میں تینوں دس میں نہیں نہیں نہیں آخنا آخنا میں اس واسطے میرے منہ زبان ہے طاقت بجائی نہیں رکھنا سرک گل بولن کی طاقت ہی ہے کہ ایمان کا بات ایک باری نہیں کئی باری کہہ سکنا سیمان سی مان سی مان کپت دل سر حرانی نو کہہ سکنا لیکن نو کہہ سکنا لیکن کیونکہ جب میں نیا کیا کہنا دن جناب جی دو سو پچانوے اے فرقہ فرکا والی یقین اور تیری یقکے تو وکیلوں سے کرے استمداد اور نکلیا تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد اور یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے تکیت تیری ارے کھائے تجھ کو دبے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے صرف بریلوی خادی میں بھی کی طرف سچ بچے تکلیف تینوں افسر کو مدد منگنی مبارک اور سانو اس اوکھے ہو مشکل وقت یا رسول اللہ یار نعرہ مار کے مدینے والے کو مدد منگنی مبارک کیا اس واسطے بچمان آدھے نا کہ یہ یار آدھا اور والا والا بابا بندہ اور بندہ پوچھے میں کوئی بھیا گھر کا جی کدے نہ میرے مان آخیا کیوں کیوں کہ گنیا نہ آخر آخیا نہیں کیوں بھائی مان بےمان وہ بڑوتی اور کھوتی اور کھوتی کیوں آخیا تو جی دس کے میرا گناہ سی تیری چوری کی یا تیری مجھ کھولی یا میرا مطلب کوئی جناب جی تیرا کوئی نقصان کیا والا دس میں کوئی تیرے کوئی جائیداد بن رہی ہے کہ تم میرے بئیمان آنا اور بئیمان ایمان آ تو تو سوکھا رہے جی۔ اس بار جی میں جال کے نعرے لوانا ہو رہی یہ ہوئی نا گل بول تو کرو اور پوچھ لو کہڑی گل تو بئیمان اپنے مولوی کو اخوایا صحیح اسی واسطے کہ میں یار نا جی اس گل تو میں بئیمان ہاں تو میں تیرے پیو دادے کو ثابت کرنا وہ بھی رہے رہ پھر آج رجنا گھر بھی سن لو تو پھر انہوں کے گھر کی گل سنا حوالہ غلط ہوگا ہزار روپیہ نقد انعام ٹوکے نا تعلق لا دو پکے لے کے دے پیارا سر قلم خون ایسے جنا روڈ روش کھڑا کر کے ایمان نہ ٹوکے نا تعلق لا دو سر قلم تخوی حوالہ کڑا ہوگئے کل خریدی ہوگی تو پھر پنجا ہزار کے بدلے پنجا ہزار نہیں منگا گا سر قلم کے بدلے اینا ضرور گا ساڈی نہیں تو نہ من من قرآن حدیث تے اپنے ابا جی سارے کی کا اپنے ابا جی اپنے ابا جی من آ کے میں قرآن پڑھ کے سنایا ہے کہ بٹکے جی کتاب سے بیان کی روشنی میں سنایا ہے لا تجالو جانو تو لسو لا تجالو دوار رسول سین کم کم پاس سلا تو سلام والا خیل نام ایسلی سنیا گرو ابن نے کئی پیار لکھتا ہے دو سو گیارہ سفے پہ لکھتا ہے کہ نبی پاک نہ بلاؤ تے پکارو جی آپس ایک دوجے کا نام لے کے بلا پکار دیو اے رویہ نبی پاک کی پار کا دن اختیار نہ کیا جائے بلکہ وقت و تقریم کی ضرورت ہے جیسا کہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کہتے کی یا رسول اللہ یا یا نبی اللہ وغیرہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے گیا بھائی جیت گیا چاہے بریلی میں جیت گیا بھائی جیت گیا چاہے بریلی اور ہار گیا بھائی ہار گیا تھے بندی بہادی ہاں شادی جی، نہیں مان میں بڑے دفعہ دس گھبراؤ نا ان گل ہے کہڑی گل ہے اور میں تو غلام ہی مان لو سبیر کا جڑے فرما نے خاص ہوں اپنے کال میں صادق ہوں اپنے کال میں صادق خدا گواہ صادق ہوں اپنے کال میں صادق خدا گواہ سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں نائب محتب یادو پاکستان حضرت جملہ حادث ہے کی سمجھیے ایویں ایم حدیث بھی سن لو ڈیری حدیث تو تراج ہی چھڑ کے نسے ہیں قرآن قرآن قرآن حدیث لڑتی ہاں؟ حدیث کا تذکرہ کیوں نہیں کیتا کیونکہ انہوں پتا سی اگر میں ہم گل کر دیتی تو تو جا بجا یا رسول اللہ آؤں رب کعبہ دی عالم نہیں بادل نہیں پناہ مایا نہ سندرتا اس اصلا جا پادم دیکھا کسلا جانا تھا پار ہونے کے نا پہ کہنا سنا اور جبریل علیہ السلام نہیں سنا تو سناؤ جبادی کے سمے سب کرے پاس تھا جا کے عرض کیجیے تو عرض سولہ تو ہے جہاں تینوں بھی پتا ہوے شہر ہاتھی ویری گل کرنا ہو گل کر رہا کس میں ربے صاحب جہاں میرے پیرے پاؤں میں محمد صادق سے جوڑے دن لگے سرپے کا بھی مقابلہ بھی میں رب کی قسم اٹھا کے موبائل کے ملنے اور جہاں میرے پیرے کامل کے جوڑے سے سرے نے برابر دی حدیث کا بھی گل کر چڑ دو ہوں جانا سارے سورا حدیث پڑھا رہے ہیں اور سارے شدہ صاحب نے دورہ حدیث سے نہیں پاوے اسے شروع کیتا کیونکہ اپنے مرکز والے لینکور شریف لیکن پھر بھی اللہ کے فضل کے نام جن چر طالب علم فضل تعالی مرکزی جان نے بدلتا ہنسی رضی سیاج لوگ موجود ہے اللہ کے فضل نال انہوں حدیث یہو جی سکھائی جاتی ہے کہ کسی پاس فرکدا نہیں اور جی چھوٹے مرکز کی یہ حالت ہے تو وڈے مرکز کا حال کی ہو گیا آپ کو تو پھر صبح اللہ ہاں تو آنو کی پتا ہوئے حدیث حدیث حدیث بھائی حدیث تو نہ سنے حدیث تک مسلم شریف دوسری بابل ہیلتھ حدیث کی گل کیوں نہیں کی اس واسطے کہ ابھی سے چکائی ہوئی ہے واسطے قرآن میں چار جگہ پر محمد آیا ایک جگہ پر احمد آیا یا اس میں کہیں نہیں آیا بکرنا طرح ان شاء اللہ ایسا یار سلا نعرہ تھا بمب بچے گا تو آجے انشاءاللہ شاء بھیجے نکل کے باہر تو تے کیڑے بھی تھر آ جانا اللہ جو خانے بھی تو آدھے ان شاء اللہ بلن گے <laughs> خدا دے پتہ دے نال حدیث کرو ثابت کر مزہ آتا ہے اور یار کدھر پبجیاں مارنا بھائی ان کی پاپا ان کے پاس تو تیرا ساری ہے ان کے پاس تو چورے اور ٹپے اور مائیے ہیں ہم تمہیں قرآن سناتے ہیں قرآن ہاں ہاں صرف ان کے پاس چپ ہے چپ تو تم ان شاء اللہ ہوئے گرا بھی چھوڑ کے جانا ہاں۔ اس کو نہیں تیرو دینا نہ خدا دے فضل میں تو نسر یاد ہوں بھی ابھی اور سارے متانا لا قسم خدا بھی کوئی بازو نے ادمان کی کوشش کرنا تینوں پتا ہونا چاہیے سر لاہور خدا کے فضل دے نام اور ساری مادری اور ہفتے اڑا کے رکھے نے نے چار رسول اللہ کے نعرے مارنے والے سنی ہلکی پیڑ بھی خالی اتنے گولیاں کی بخشار کی لیکن اللہ کے پتہ انہوں طرف جہے جہرے بٹے آ رہے سن انہوں بچیا خدا دکھا جوابی کاروائی کی خیر شروع رسی خالی کروا اللہ کے دروازے نہیں پہ اور اللہ کے سارے نا کون مسا توڑ کرے آ اٹھا کے سن حدیث اٹھا کے سن مسلم شریف دوسری جلد باب الحجرت میرے تو نبی ندیا کریم راہما نہیں تائی تو سرکار جب مسئلے تو ہجرت کر کے مدینہ مربڑہ تشریف لے آئے نے مدینہ دوران والے مطلب کری بڑی سرحدوں سلام دے نہ رسالت پروانے کمری والد تو مستانے نے ایمان اللہ مدینے دیا گلیاں بازار کے اندر دیوانہ وار مستانہ وار پھر پھر کے خوشی کا مظاہرہ کر دیا خوشی کا اظہار کر دیا یہ نعرے بلند کیتے نے یونا دونا یونا دونا یونا دونا یا محمد جیش آبادی کرے نارے بارے میں یا محمد جاؤ تھوڑا شاپارے منہ نا اچھی بولو یا محمد ہو یا نہ بولے تھوڑا میں سمجھا گا زیادہ کا دشمل اس کی بولو جانا کا نارا تیس یا محمد ہو یا جا اچھا، کہوں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یہ بچارا پتا کی یہ لالپورٹ کا ایسے نا لالپورٹ کا ایک آزاد جڑا آدھا رہا ہے ایس ہوں گی چاچ معلوم ہوگا اللہ دے فضل و کرم نہ ساری سر اثر تقریر سے بیان اللہ دے فضل نہ لے دے دل بھی چنگا لگتا ہے سن اپنا ادا اچھا سمجھیے کہ بڑھیا بڑھیا نے گرو گرنٹال اچھا سمجھیے تو چھوٹے تو سن کے اصلی سننی بڑھ گے اور بڑے نے بڑے نے نہیں یقین آؤں آ گجرا والا تیرے میرے موری عبد الرحمان جامی جو بندی کا پتر خطیب الرحمان جامی توبہ کر کے اصلی سننی مدد قبول کیتا سو کے نہیں چکی جنا جیت گیا بھائی جیت گیا صاحب بریلی اصلی سنی اس وقت کی اصلی سنی اور ہار گیا بھائی ہار گیا بندی نکلی تو جی سمجھ اور قرآن نام نے آتا اوپر تو آخر تک گر رہا ہے اور خدا کے فضل نہ تقریباً تقریباً بارہ سال کا پہ ہوتا ہے نقلی سنیا والا پروگرام کے اصلی مسلط سننی بریلوی نو قبول کر چکی ہے ہے کی نا پھر جست آئی ہے تو گئے دیں ان شاء اللہ تیرے گرو پنجاب نہیں فسن گے کبرانڈا کیوں ہے ہلکا کہ لا حی صاحب نے کتابوں کے حوالے دیتے نا ان شاء اللہ کئی سن کے ان شاء اللہ اپنا جناب جی میدان آن گے اور یہاں پیروں کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے نبی پار کے دامن رحمت میں جان گے آ ہاں، سن ہاتھی نہ سجا اپنا جناب فرمایا زلاد دونا یا محمد ہو جا کب یہ نعرہ کنہ کا بولو یہ بھابیاں کا سیابیاں کا نعرہ مار سن اصلی مسلمان ہی نہ ہو جائے یہ مار دے اس واسطے کو مار دے پھر اس الحمد الحمد للہ للہ اگر اور صرف اور صرف اہل سنت و جماعت اصلی سنیاں سنیا بریلیاں اٹھاؤ پرے حدیث تھی ایماندار بات ہو رہی میں متعدد حدیث کے حوالے دے سکنا لیکن ذرا یہاں ابا جی کی کتاب کے حوالے دے جاواں کر کے دیکھو فیصلہ حق مسالہ ایک انوار فاتحہ دو پراہی نے کاتیا تین گلزار معرفت چار ان چواں کتابوں کے حوالے کا درج کر رہا ہاں۔ چواں کتابوں کے حوالے پچھوں ایک حوالہ غلط ہوئے پناہ ہزار دوجا حوالہ غلط ہوئے ایک لکھ تیجا حوالہ غلط ہوئے ڈیڑھ لکھ چوتھا حوالہ غلط ہوئے تو دو لاکھ رب کعبہ کی قسم اپنے پیرے کامل حضرت ادب ابو داؤد محمد جب ہم صداقت والا دامن اپنا جناب کیوں چار تھے سو لکھ میں اعلان کرنا قسم خدا بھی ہائی کورٹ کے دروازے کھلے نے سپریم کورٹ کے دروازے کھلے نے جس انعام حوالے حوالے غلط غلط ثابت ثابت جی ایک نو بھی نہ کر سکے میں ایک ایک بدلے پنج نہیں دو بدلے لکھ نہیں تین کے بدلے ڈیڑھ لکھ نہیں چار کے بدلے دو لکھ نہیں بلکہ چلوں گا تیرا سارا مال بھی تیرے کو سلامت رہے تیری گردن بھی سلامت رہے نہیں منتا نہ من پیو بھی من کے توبہ کر کے اصلی سننی مطلب قبول کر جا گل نہ پتا لگے کی بھاوک دیے یہ نہ بھی تو کسی پا بھی نہیں لکھنی یہ تو مہر کا مال نے یہ تو بارڈر کراس کر کے کلاڑی کی صدارت کرائی سانے یہ تو کسی بھی مال نہ کرے گا ٹکن نہیں مہر کی جس کے آگے سارے سرور خم رہے جس کے آگے جس کے آگے سرے سروار خم ہیں اس سرے تاج رف پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان جائے قدر میں مطلع فجر حق حقو القدر میں مطلع الفجر حق رے القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمان پہ لاکھوں

جلال چشمے مہر میں موج موجنور جلال چشمے مہر میں موج نور جلال

شفاعت کا سہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبی نے سعادت پہ